تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نی اپن جانو پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گنا بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنی والا مہربان ہے